اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ ہی کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو